سامعين الكرام اللہ تبارک تعالی نے مسلمانوں کو اپنی ماننے والوں کو جن چیزوں سے منع کیا ہے وہ ہزاروں ہیں چوری ہے شراب نوشی ہے غیبت ہے حسد ہے بہتان ہے نماز کا ترک کرنا ہے والدین کی نافرمانی ہے کسی کا حق ایسے لاکھوں وہ امور ہیں کہ اللہ تعالی نے کہا کہ ان گناہوں کو نہ کرو لیکن ایک گنا اتنا خطرناک ہے اتنا خطرناک ہے کہ اس گناہ سے کے متعلق یہ نہیں کہا کہ یہ گناہ نہ کرو بلکہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ اس گناہ کے قریب بھی نہ جاؤ اور اس گناہ تک جانے والے جتنے راستے ہیں ان تمام راستوں پر شریعت متحرہ نے تالے لگا دیے تاکہ ان راستوں سے گزرنے والا کہیں اس گناہ کے اندر اور اس لانت کے اندر مبتلا نہ ہو جائے یہ وہ گنا ہے جس سے معاشرے میں فساد وبا ہوتا ہے انسانیت کا احترام ختم ہو جاتا ہے حسب نصب جو اعزاز ہے انسانوں کا وہ پاش پاش ہو جاتا ہے اور یہ وہ گنا ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالی نے قوم لوٹ کی آبادی کو اور اس کی بستی کو الٹ کر تباہ اور برباد کر کے رکھ دیا اور علماء کرام نے بیان فرمایا کہ جتنے عذاب قوم لوت پر آئے اتنے عذاب کسی قوم پر نہیں آئے سنگل سنگل عذاب دوسری قوموں پر آئے کسی پر طوفان کا عذاب آیا آندھی کا عذاب آیا بادل کے برسنے کا عذاب آیا لیکن یہ جو قوم لوت تھی اس کا گناہ اتنا خطرناک تھا اللہ کو اتنا ناپسند تھا اللہ نے پتھروں کی برسات کی اللہ نے بستی کو الٹ کر رکھ دیا اللہ نے ان کے چہروں کو مس کر کے رکھ دیا جتنے عذابات بے حیائی پر زنا پر بدکاری پر آتے ہیں کسی اور چیز پر نہیں آتے اسی لیے اللہ نے اور شریعت متحرہ نے ہر گنا کے بارے میں کہا یہ مت کرو یہ مت کرو یہ کرو یہ نہ کرو لیکن کلام پاک کے پندرہویں پارے میں اللہ نے فرمایا ولا تقرب زنا ان کا فاحشا وساء وسا سبیلا زنا کے قریب بھی مت پھٹکو انہو کان فاہشہ بے حیائی کا کام ہے اللہ نے کہہ دیا کافی تھا کہ زنا کے قریب نہ جاؤ بے حیائی کے قریب نہ جاؤ لیکن انہو کان فاہشہ یہ بے حیائی کا کام ہے ایک نیک انسان قلب سلیم رکھنے والا فطرت سلیمہ رکھنے والا اس کو برداشت نہیں کر سکتا وہ سارا سویلا اور بہت برا راستہ ہے جتنی تباہیاں یہ لاتا ہے کوئی اور گنا نہیں لاتا اور جتنی بربادیاں اس سے متعلق ہیں کسی اور گنا سے متعلق نہیں ہیں اسی لیے اس تک پہنچنے کے جو راستے ہیں ان راستوں میں جو سب سے خطرناک راستہ ہے وہ آنکھ کا ایک مرد ایک عورت کو دیکھے گا تب نہ اس کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوگی کہ میں اسے اپنی پہلو میں لٹاؤں اس کو کس کروں بوسا دوں عشق لڑاؤں یہ آنکھ دیکھے گی تو زبان کلام کرے گا یہ آنکھ دیکھے گی تو پھر کان اس کے بات سننے کے لیے مشتاق یہ پیر اس کی طرف چلنے کے لیے بےتاب یہ جسم اس کے جسم سے رگڑ کھانے کے لیے بےتاب پہلا اس مسئلے کے اندر جو راستہ ہے اور خطرناک راستہ ہے وہ آم کا راستہ ہے تو شریعت متحرہ زنا کے ساتھ زنا کے جو اسباب ہیں اور زنا کے جو دروازے ہیں ان دروازوں میں جو سب سے خطرناک دروازہ ہے وہ آم کا دروازہ اللہ نے اس پر کڑا پہرا لگا دیا مردوں کو بھی لگایا عورتوں کو بھی لگایا ایسا نہیں کہ عورت آزاد ہے کہ وہ جائے دکاندار کو گور گور کر دیکھے بنگڑیاں پنانے والے کو گور گور کر دیکھے خود نقاب ڈالی ہوئی ہے برخا پہنی ہوئی ہے اور ہاتھ ڈیڑھ و چمار اور سیٹ کے ہاتھ میں دی ہوئی ہے کہ وہ اس پر مہندی لگائے اور اس کے اندر وہ کنگن پہنائے بنگڑیاں پہنائے زیور پہنائے یہ کیا سمجھ ہے وہ یہ سمجھتی ہے کہ ہم دنیا کے ہر مرد کو گور گور کر دیکھ سکتے ہیں وہ کرکٹ کا پلیئر ہو فٹ بال کا پلیئر ہو فلم میں کام کرنے والا رنڈوا ہو حرامی کتا ہو سیاسی کتا ہو گھر آیا مہمان ہو ذرا سا چلمن ہٹائیں گے اور پردہ ہٹائیں گے اور مہمان کی ساری جو ہے ہسٹری اور اس کا بایوڈیٹا اور اس کا سارا جغرافیہ کے جانے کے بعد اجی وہ تو دوست تمہارا ایسا پیٹ نکلا ہوا ہے اتنا پست قد ہے اس کے دانت ایسے ہیں اور خود تو نکاب ڈالے ہوئے ہاتھ کے اندر گلوز پہنے ہوئے سخت پہرا دونوں طرف سے شریعت متحرہ نے بٹھا دیا سورہ نور مستقل طور پر اللہ نے نازل فرما کر دونوں کے احکامات شریعت متحرہ نے بیان کر دیے پہلی آیت میں کہا یا آپ مومنوں سے کہہ دیجئے اپنی نگاہوں کی حفاظت کرے اگلی آیت کے اندر کہا وہ کل مینا تی یا مومن عورتوں کو چاہیے مردوں کی طرح اپنی نگاہوں کی حفاظت کرے ایسے نہیں کہ اس کو فری لائسنس دے دیا گیا کنڈکٹر سے وہ ٹکٹ لے راستے کے اندر وہ دیکھے وہ شکرانے کی محفل میں نکاح کی محفل میں برخا ہی ڈالی ہے مرد کے پاس چابی مانگنے کے لیے آ گئی بچہ دینے کے لیے آ گئی اور کسی بہانے بات کرنے کے لیے آ گئی وہ کلی مینات یا من سوری بلکہ شریعت متحرہ نے کہا کہ عورت کا جو دماغ ہے مرد کے مقابلے میں عورت کا جو دین ہے مرد کے مقابلے میں ہننا ناخصات العقل والدین وہ آدھا ہے سو نمبر کا دین مرد کے پاس ہے سو نمبر کی عقل مرد کے پاس ہے پچاس نمبر کا دین اور پچاس نمبر کی عقل عورتوں کے پاس ہے مرد سو نمبر کی عقل رکھ کر سو نمبر کا دین رکھ کر ہر گلی کوچے کے اندر منہ جو ہے مارتا پھرتا ہے کتے کی طرح جیب لٹکائے پھرتا ہے کون رنڈی ملے گی کون عورت ملے گی کون بدکار جو ہے زامیہ ملے گی کہ جس سے میں اپنے میں نے کہا کہ گزشتہ جمعہ فلا سکو انفسکم اپنے آپ کو پاک مت کرو میں امام ہوں تو داڑھی کی وجہ سے رکا ہوا ہوں مرد میں بھی ہوں یوسف علیہ السلام نے کہا وما ابر نفسی میں اپنے نفس کو بری نہیں کرتا تو یوسف علیہ السلام کو نہیں لگ سکتا میرا دل پاک میرے خیالات پاک ہر آدمی زامی ہر آدمی بدکار اللہ یہ کہ وہ ہجڑا ہو چکا ہو وہ ہجڑا ہے نہ مرد ہے اور کہتا ہے کہ ایک بنی سوری عورت کو دیکھ کر رنڈی کو دیکھ کر میرا جی نہیں اس طرف مائل ہوتا تو ٹھیک ہے صاحب آپ جائیے گا آپریشن کروائیے حکیم کا حلوہ لیجئے گا آپ جو ہے ٹیبلٹ کھائیے انجیکشن لیجیے گا یوسف علیہ السلام نے کہا وبام بر نفسی نفس اللہ عمارا تمو الہ مارہ ما ربی میں اپنے نفس کی گارنٹی نہیں دیتا پیغمبر جس کا باپ پیغمبر تھا یعقوب علیہ السلام اور بیٹا پیغمبر یوسف علیہ السلام اور بڑے امتحان سے گزرے اور وہ امتحان میں کامیاب ہو گئے کامیاب ہو کر وہ یہ کہتے ہیں کہ میں اپنے نفس کی گارنٹی نہیں دیتا تو تیرا پیر و مرشد تیرا استاد تیرا امام کیسے گارنٹی دے سکتا ہے اگر وہ ہجڑا ہے تو ہجڑے کو کیسے امام بنا رہے ہیں آپ ہجڑے کو پیر و مرشد کیسے بنا رہے ہیں یہ پیر بہن ہے یہ عرفات کی بہن ہے یہ نکاح کی بہن ہے فلاں نکاح کی بہن کا سسٹر کا ربر اسکام مار دیا اب حج کو جا رہے ہیں مسافا گلے مل رہے سفر میں جا رہے ہیں مبارک بادی دی جی جا رہی ہے عید کے اندر گلے مل رہے ہیں پرانے شریف نے یہاں تک کہا میں نے گزشتہ جمعہ بڑی عجیب و غریب بات وہ نقطے کی کہی کہ پیغمبر کی عورتیں پیغمبر کی عورتیں سارے مسلمانوں کی مائیں اور حضرات صحابہ کرام ان کو بات کرنے والے ہم تو جا کر حضرت خطیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بات نہیں کر سکتے حضرت خطیجہ آج نہیں آ سکتی امی جان عائشہ آج نہیں آ سکتی ہم ان کے پاس نہیں جا سکتے ان کو قرآن نے کہا فلا تفزان قول یہ چپک چپک کر یہ منہ بنا بنا کر یہ آواز کو بریک کر کر تم اپنی بات نہ کیا کرو کن کو ازواج متحرات جنتی عورتیں کائنات میں آدم علیہ السلام کی پہلی بیٹی سے لے کر اسرافیل علیہ السلام کے سور پھکنے تک جتنی عورتیں آئیں گی ان عورتوں کے اندر اس سے بڑھ کر میرے رب کی قسم ایسی پاکیزہ طاہرہ متحرہ عورت دنیا میں نہ آئی ہے نہ قیامت تک آ سکتی ہے ان کی پاکیزگی کی شہادت اللہ نے دی امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ پر توہمت لگی اللہ نے گواہی دی یہ عورت پاک ہے نکاح سے پہلے اللہ نے تصویر دکھائی آخا کو کہ یہ طاہرہ متحرہ پاکیزہ قلب سلیمہ رکھنے والی عورت ہے اس سے تمہارا نکاح کیا جائے گا ایسی عورتوں کو کہا گیا فلا تفزانہ بالقول قول کہ ذرا بات کرو کس سے صدیق سے فاروق سے عثمان سے طلحہ سے زبیر سے صحابہ سب جنتی صحابہ میں اشر مبشرہ جن کو موت سے پہلے جنت کا پروانہ دکھا دیا گیا حضرت عمر کا محل جنت میں تیار ہو گیا حضرت عمر زمین پر بولتے تھے آسمان سے وہی نازل ہوتی تھی یہ عمر اگر ازواج متحرات کے پاس جائیں فلا تخزانہ بالقول سور کی چربی لگی ہی لالی لپسٹک لگانا نیل پالش لگانا فیرن لولی لگانا بیوٹی پارلر کے اندر جا کر کتیا اور بندریا کی شکل بنا کر شادی کی محفلوں میں جانا برتھ ڈے کی محفلوں میں جانا ہم اگر کہتے ہیں تو رنڈی حضرت ممبر پر بیٹھ کر رنڈی بولتے ہیں اور عورت کو رنڈی بناتے ہوئے شرم نہیں آئی چولی کے اندر پیچھے وی شیپ کاٹ دیا یو شیپ کاٹ دیا اسکن کی پوری پیپ کی بیماریاں لہو کی بیماریاں جہنم کا لہو اس میں جہنم کا پیپ اس میں داغ دھبے یہ دکھا رہے رنڈی بنانے میں کوئی آپ کو آر نہیں آیا کوئی شرم نہیں آئی ان خواتین کو زبان توڑ مڑوڑ کر یہ دیکھو سیلس گرل جو ہوتی ہے ایئر ہوسٹر جو ہوتی ہیں خام خاص دانتیں چبا کر ہوٹے بنا کر لگتا ہے کہ کسی عورت کو قبض ہو گیا ہو وہ کل کل کر پاخانہ کر رہی ہے اللہ کی قسم جس نے جنتوں کے کے مزے سنے ہوں جنت کے نغمے جن ہوروں سے سننے کے لیے جو بیتاب ہو اور جو جامع شہادت کی لذت کو پہچانتا ہو ان منڈیوں کی طرف نگاہ کرے گا ان منڈیوں کی طرف للچائی بھی نگاہ سے دیکھے گا کیا ہو رہا ہے یار داڑھی رکھ لیا متقی جماعت میں چلے گئے متقی مدرسے میں پڑھ لیے متقی تحجد پڑھ لیا متقی اور یہ عورت جو گھنٹوں غیر محرم مرد سے فونوں میں بات کر رہی ہے چپ چپا کر بات کر رہی ہے گول مول بات کر رہی ہے اور سسپینس جملے استعمال کر رہی ہے آپ کا غسل ہو گیا کیا بھابھی شکایت کر رہی تھی حلال ہے یہ دل کا زنا عائشات کا زنا علماء نے بیان فرمایا اگر کوئی خامد اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کرے مباشرت کرے غیر عورت کا تصور کرے فلم میں کام کرنے والی رنڈی کا تصور کرے دن میں بھنگن کو دیکھا تھا چوٹی کو دیکھا تھا کنڈکٹرنی کو دیکھا تھا کر نہیں پایا زنا چلو عورت کو کرتے ہوئے تصور کر لیا علماء نے کہا اس کے ساتھ زنا کا گنا بیوی کے ساتھ مباشرت کے ساتھ لکھا جائے گا تصور بھی حرام ہے شکلیں نگاہ اور دل اور دماغ کے اندر لانا حرام ہے یہ اللہ کے عذاب کو دعوت دینے والا عمل ہے اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے کڑا پہرا بٹھا دیا ارے زندہ عورت میک اپ کی ہوئی بندریا کی شکل بنائی ہوئی اور رنڈی کی شکل بنائی ہوئی اور آج کل ایسے بلوس ایسے جو ہے جمپر اور ایسے فراق اور ایسے برقے کہ جس سے جسم جھلکتا ہے بے پردگی ہوتی ہے جس کو آخا نے فرمایا ربا کاسیات ان آریات دنیا میں کپڑا پہننے والی اللہ کی نگاہ میں ننگی ہے اور جنت میں جانا تو دور کی بات ایسی عورتیں جنت کی خوشبو بھی ان کو نصیب نہیں ہوگی ولی ہونا تو دور کی بات تحجد کے دو جھٹکے مار کر لا الہ الا اللہ کی دو ضربے لگا کر یوں سمجھتا ہے کہ میں وقت کا ہوں وقت کا خطب تیری بیوی کی حالت کیا تیری بیٹی کی حالت کون اس کا ذمہ دار کون یہ کپڑے سلا رہا ہے جتنے رنگے اور جتنے بدکار اور جتنے زانی اس پر نگاہ ڈالیں گے ان کو زنا کے تصور کا جو گنا ملے گا یہ تمام گنا اگر بیٹی ہے تو باپ کو ملے گا بیوی ہے تو شوہر کو ملے گا بہن ہے تو بھائی کو ملے گا اور یہ بلی بندہ صاحب تکبیر تحریمہ کے بغیر میری نماز نہیں ہوتی میرا اشراق نہیں چھوٹ تیری جورو کی حالت کیا گلی میں پیاز بیچنے والا آیا پنڈو بیچنے والا آیا دس کو تین اسٹیل کے گلاس بیچنے والا آیا پلو ڈالنی چلی گئی کون اس کا ذمہ دار ہے یہ شاپنگ مارکیٹنگ کے اندر کا مارکیٹنگ کرنا شاپنگ کرنا اور جا کر ہنس ہنس کر جو ہے تاجروں سے بات کرنا کون اس کا ذمہ دار ہے کون ڈنڈوا اس کا ذمہ دار ہے سب پورے گلی اور کوئی بچ نہیں سکتا اور یہ میدان کے اندر جتنا آپ کو رکھتا ہے کہ بھولا بالا ہے اور یہ جو ہے لگتا ہے کہ بدوی ہے وہ اتنا بڑا زانی ہوگا جو کھل کر بات کر لیتا ہے مزاق کر لیتا ہے ایک بار اس کو اعتبار کیا جا سکتا ہے جو گھونا لگتا ہے نا یوں کرتے رہتے اور سوکی بنے تزوی کے دانے ڈھکلے موقع پڑنے پر سب سے پہلے یہی حملہ کرے گا کون ذمہ دار ہے ولایت مل جائے گی اس کے بغیر ولایت تحجد کے سجدے مارنے پر فرائض کی ادائیگی یقیناً یہ عبادتیں ہیں لیکن ان عبادتوں کا سم خاطر ان عبادتوں کی ٹانکی میں اور ان عبادتوں کی ٹینک کے اندر سوراخ کرنے والی جو چیز ہے وہ یہ ہے بد نگاہی اور بد نظری زبان میک اپ آئلینر اور اسنو کریم شیمپو بال کٹانا کپڑے ایسے پہننا کہ جسم جھل کے برخہ ایسے پہننا کہ جغرافیہ پاخانے کا بخام گڑا نظر آئے شرمدا کا سوراخ پیشاب کا گڑا نظر آئے گٹر نظر آئے جہنم کا پیپ اور لہو نظر آئے قرآن نے کہا اولا تبرجنا تبرج الا کہ اس کے جسم پر جو بنگڑیاں ہیں اس کے پیر کے اندر جو پازیب ہے اس میں گھنگرو ہے وہ گھنگرو کی آواز شیطان کی آواز ہے یہ بنگڑیوں کی کھد کھلاٹ یہ شیطان کی گھنٹی ہے یہ لالی یہ نیل پالش اس زمانے میں نہیں تھا ورنہ امام بخاری جہاں باب لگایا ٹاپک لگایا عنوان لگایا یہ باب ہے نماز کا یہ باب ہے روزے کا یہ باب ہے ٹوپی پہننے کا یہ باب ہے زکات دینے کا تو وہ ایک باب یہ بھی لگاتے یہ باب ہے ان حرامی عورتوں کا جو نیل پالش استعمال کرتی ہیں جو سور کی چربی ملی ہیری جو ہے لپسٹک استعمال کرتی ہیں امریکہ کا اترن استعمال کرتی ہیں جینس پینٹ استعمال کرتی ہیں امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں یہ سب گندی فواہشات نہیں تھی یہ سمس نہیں تھا چاٹنگ نہیں تھا کتے کی لمبی زبان نہیں تھی رال ٹپکانا نہیں تھا بے حیائی نہیں تھی ابھی یہ ٹی وی کی لانت آنے سے پہلے ہمارے جو بزرگ ہیں وہ فرمایا کرتے تھے کہ گھوڑے گاڑی کا جب زمانہ تھا بنگلور کے اندر وہ آ کر بیل گاڑی گھوڑا گاڑی مسلمان کی دہلیز میں لگا کرتی تھی اور دونوں طرف بیڈ شیٹ اور چادر کو ڈالا جاتا تھا اور پھر گھوڑا چلانے والا اور بیل چلانے والا اس کے پاس ایک پردہ ہوتا تھا کہ وہ بھی پچھلی خواتین کو دیکھ نہ سکے اس میں ایک سوراخ ہوتا تھا ہوا اور روشنی آنے کے لیے ادھر بھی پردہ ادھر بھی پردہ تو یہ قبر کے مردے ہو جائیں گے چھوٹا سا ایک سوراخ ہوتا تھا ہمارے بڑے فرماتے تھے اس سوراخ سے اگر کوئی لڑکی جان تانگ کر لیتی مرتی مر جاتی اس گھر کے اندر رشتہ نہیں جاتا تھا اب کال سینٹر کے اندر جا کر ران دکھا رہی ہے سینا دکھا رہی ہے کمر کا ناپ دکھا رہی ہے پاخانے کا پیشاب کا گڑا کتنی پیمائی چوڑائی لمبائی جغرافیہ دکھا رہی ہے شادی کی محفل کے اندر اپنی اسکن کی بیماریاں پیپ اور لہو کے کھڈے دکھا رہی ہے اور سوچ بدل چکی ہے اب سوچ بدل چکی ہے اور یہ رنڈیاں اب اگر یہ کہیں نہ جی ہمیں داڑھی والا پسند نہیں ہے جس گھر کے اندر ٹی وی نہ ہو وہاں ہم رشتہ نہیں کرتے اس کتے باپ کو مرنے دو اس لیے کہ اللہ کا قانون ہے لائن کے ہوا اللہ زانی کہ زانی مرد کا نکاح زانیہ عورت ہی سے اور زانیہ عورت کا نکاح زانی مرد ہی سے ہو سکتا ہے یہ جو کہتے ہیں یہ داڑی والوں پر احسان کرتے ہیں کہ یہ ننڈیاں داڑی والوں کے گھر کو ناپاک کرنا نہیں چاہتی نمازیوں کو گھر کو ناپاک کرنا نہیں چاہتی اور جس گھر کے اندر ٹی وی کی لانت نہیں ہے یہ آ کر ناپاک کرنا نہیں چاہتی یہ ہماری انسٹ اور توہین نہیں کر رہی ہے یہ قدر کر رہی ہے کہ تم پاک ہو جنتی ہو اور ہم وہ ہیں جہنمی کتیا کہ جہنم میں جائیں گی ہماری شرمگاہ ہماری پیشانی پر ہوگی اور اس پیشانی کی شرمگاہ سے وہ رال ٹپکے گی اور وہ بدبو کی ہوا چلے گی کہ جہنم کے سارے جہنمی مجھ سے پناہ مانگیں گے احسان ہے تمہارا شکریہ رنڈیو شکریہ زانیہ بدکار عورتوں فلم میں کام کرنے والوں کی نقالی کرنے والوں بوالیوں برتھ ڈے بنانے والیوں شادی کے اندر بھیڑ چوار کیمرہ پکڑنے پر دودھ پلانے کی حالت کے اندر اسے کیمرے کے اندر فوکس دینے والیوں مبارک ہو تمہیں شکریہ تمہارا کہ تم نے ہمارے گھر کو ناپاک ہونے سے بچا لیا اور ملول ہونے سے بچا لیا ورنہ اگر تمہاری گندگی ہمارے گھروں میں آ جاتی بیچارے یہ نیکوکار کے گھر زمین کے اندر دھس جاتے اور ان کے گھروں سے خیر و برکت اٹھ جاتی یہ میک اپ اور یہ حکم کے جلوے یہ دور کی بات بہت قریب تک کافروں کی عورتوں کے اندر حیا تھا کافروں کی عورتوں کے اندر ایک سہن سات آٹھ مکانات ایک ہندو کا ایک کرسچن کا دو مسلمان کے دو تین مشرق کے مجوسی کے گھر کے کسی اس سہن کے کسی مرد کی مجال نہیں کہ وہ ایسے ہی آ جائے ہوشا ہوشا ہوشا پردہ پردہ پردہ وہ تین مرتبہ کہے گا کوئی عورت صحن میں برتن دھو رہی ہے بچے کے پاخانہ صاف کر رہی ہے کپڑے دھو رہی ہے وہ چلی جاتی تب وہ مرد آتا کافر کی عورت کے اندر تھا مشرقہ کی عورت کے اندر حیا تھا اور آج نبی کی باندیوں کے اندر آج امت مسلمہ نمازی داڑھی والے علم والے تخوے کا دعویٰ کرنے والے دعوت و تکلیف کے لمبا بردار اور پھر مفتی کی سند رکھنے والے اور مدارس کی سند رکھنے والے دیکھیں معاملے کے اندر کہاں ولی کوئی بن سکتا ہے کہاں اس کے اندر ولایت آ سکتی ہے اس کے جسم پر لگنے والے زیور اس کو بجنے کی ممانیت ہے اور آگے جائیے شریعت نے کہا عورت کا انتقال ہو گیا کوئی عمر نہیں اس عورت کی بتائی گئی سولہ سال کی دلہن ہے یا یعنی ایک اسی سال کی فقہ کی کتابوں کے اندر مسئلہ لکھا ہے غسالن نے غسل دیا اور غسل دیتے ہوئے ناخن ٹوٹ گیا بال سر سے نکل گیا فقہ نے لکھا اس مردہ عورت کا نکلا ہوا ناخن اس مردہ عورت کا سر سے ٹوٹا ہوا بال غیر محرم مرد ہاتھ نہیں لگا سکتا یہ جس شریعت کی تعلیم ہو اور آج جو نظارہ ہم دیکھ رہے ہیں کیوں ہماری دعائیں قبول ہوں گی جب ہم نے عبادتیں کی عبادت کرنے میں مسجدیں بنانے میں مدرسے بنانے میں چندہ دینے میں یتیم خانے بنانے میں ختنہ کرانے میں میلاد کے جلسے کرنے میں اور عشق رسول کا مظاہرہ کرنے میں کوئی قوم پیچھے نہیں لیکن یہ کیا ہو رہا ہے یہ کیا ہو رہا ہے کہ سب عمارت بنا کر نیچے سے جو اس کا فاؤنڈیشن ہے اور اس کا جو پلر ہے اور اس کا جو پایا ہے اس کو ہٹا لیا آپ نے کتنا حساس معاملہ ہے شریعت متحرہ نے اس کو امت مسلمہ کے سامنے آگاہ کیا اور دونوں طرف کا پردہ قرار دیا وقلات یا لیکن یہ بڑا مجاہدے کا کام ہے یہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے یہ ہر کسی نہ عالم کے نہ ولی کے نہ نمازی کے نہ تحجد گزار کے اللہ سے جو مانگتا ہے اللہ سے جو بس کی بات نہیں اللہ نے ایک طرف جذبات رکھے ہیں قرآن میں خود اللہ نے فرمایا پال فجو رہا و تخواہا ہم نے انسان کو بنایا اس کے نفس کے اندر ہم نے برے جذبات رکھے اچھی خواہشوں کو رکھا ایک مرد ایک عورت ہوتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں اس مرد اور عورت کے ٹاور کے اندر خود بخود نیٹ ورک پیدا ہو جاتا ہے پیدا کرنے والا اللہ ہی تو ہے اللہ اگر چاہے ہمیں پاخانے کو دیکھ کر جو نفرت ہوتی ہے وہ خدا ہمیں غیر محرم عورت کو دیکھ کر ہمارے دل میں نفرت ڈال سکتا ہے اللہ تعالیٰ ایک عورت کے دل میں غیر محرم مرد کے تعلق سے نفرت ڈال سکتا ہے لیکن آج کیا ہو رہا ہے مسلمان نمازی جس کے بارے میں تصور بھی نہیں کہ یہ گھرانے کی بچی یہ کام کر سکتی ہے بھیڑ کے ساتھ بھاگ گئی ہندو کا بچہ پیدا کر دی عیسائی کا بچہ پیدا کر دی مسجد کے ذمہ دار مدرسے کے ذمہ دار عالم صاحب دائی صاحب اور گھر کی بچی ہزاروں لڑکوں کو منہ مارتی ہے کیوں اس کے جو دروازے تھے ان دروازوں پر تالے جو تھے ان تالوں کو ان بچیوں نے توڑ دیا فون یہ جو موبائل ہے اس کو جو سیل کہتے ہیں حضرت مولانا پیر ذوالفقار صاحب دامت برکات ملا فرماتے ہیں یہ سیل نہیں ہے ہیل ہے عورتوں کے حق میں کوئی ایس ایم ایس بھیج رہا ہے کوئی جو ہے مسکال مار رہا ہے اور فون چل رہا ہے یہ تمام کے تمام دروازے ہیں ان دروازوں سے یہ شیطان دلوں کے اندر زنا کے جذبات کو بیدار کرتا ہے بچنا بہت مشکل ہے بہت مشکل ہے بس ٹاپ میں جاؤ تو رنڈیا سڑک میں جاؤ تو رنڈیا آپ بازار میں جاؤ تو ارے حرم شریف نہیں بچا اب دنیا کا کون سا خطہ بچے گا تب آپ کرتے دنیا کی کتنی ممالک کی لڑکیاں عورتیں بے پردہ چہرہ کھلا ہوا برخا کسا ہوا اللہ اکبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کے سامنے اب جب یہ نہیں بچ سکے تو آپ کا شاپنگ کمپلیکس آپ کا مارکیٹ آپ کا سپر مارکیٹ اور آپ کا بس اڈا ہوائی اڈا ریلوے اسٹیشن اور یہ سب چیزیں کہاں سے بچیں گی ہر مین نہیں بچ سکے وہاں تو کافر کا داخلہ نہیں ہے نا مشرق کا داخلہ نہیں ہے مسلمان صرف جاتے ہیں اور انہوں نے ان کو نہیں بچا سکا صفا مروا کے درمیان صحیح ہوتی ہے مینا میں قیام ہوتا ہے مزدلفہ میں شب گزاری ہوتی ہے عرفات میں قیام ہوتا ہے شیطان کے کنکریاں ماری جاتی ہیں یہاں شیطان کے کنکری اگل بغل کے اندر یہاں اور شیطانیاں نظر ان کو کون مارے گا بہت مشکل لیکن ایسا نہیں ہے اللہ نے مرض پیدا کیا اور دوا نہ پیدا کی ہو اللہ نے ہر مرض کی دوا پیدا کی لیکن یہ کہ ہم چاہتے نہیں اس کا علاج کرنا مجھے یہ بتائیے ہم نے آپ کو وظیفہ بتایا مالدار ہونے کا کتنے اب آپ نے شروع کیا ہوگا ہم نے آپ کو وظیفہ بتایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میدان محشر میں نام اعمال ہمیں ملنے کا ہم نے وظیفہ بتایا ہماری تدفین کے وقت آخا ہمارے ساتھ آئیں گے لیکن وہ وظیفہ جو آنکھ کی حفاظت ہم خود نہیں چاہتے لا مغلوبی الا اللہ لا مطلوبی لا محبوبی لا الہ الا اللہ یہ جو وظیفہ ہے یہ لا مرغوبی الا اللہ پر ہم نہیں چاہتے نا ہم بچنا نہیں چاہتے جبکہ اللہ کا قانون اللہ کا دستور یہ ہے وہ اللہ نہ جاہدو فینا لنا اللہ کہتے ہیں مجاہدہ کرو گے ہر چیز ہم دیں گے ہر چیز ارے دنیا کے کسان کے گھر میں انجینئر بیٹا پیدا ہو سکتا ہے گوار کے پیٹ کے اندر امریکہ کا سرجن پیدا ہو سکتا ہے راکٹ ٹیکنالوجی کا ماہر پیدا ہو سکتا ہے تم تو مادر ذات مسلمان ہو اللہ سے جب دنیا مانگتے ہو اللہ دے رہا ہے اولاد مانگتے ہو اولاد دے رہا ہے دولت مانگتے ہو دولت دے رہا ہے صحت مانگتے ہو صحت دے رہا ہے اللہ سے گناہ سے بچنا مانگو گے تو اللہ نہیں دے گا مانگا آپ نے کبھی کسی نماز کے اندر آنکھ پر چشمہ چڑھنے کی نوبت آئے آنکھ کی بینائی جانے کی نوبت آئے اللہ اللہ میری آنکھ کی حفاظت فرما لے حضرت کے پاس جائیں حضرت کوئی وظیفہ ہے انکھوں کو دکھتا اتنی رات میں یہ تو پوچھا آپ نے یہ آنکھوں کو رنڈیاں جو نظر آ رہی ہیں جس سے ہماری نماز ہمارا حج ہماری زکات ہمارے خیرات اور ہم ولایت کے مرتبے تک نہیں پہنچ رہے ہیں بزرگی کے کسی کو پوچھا ہم نے دارلوم دیومن کے فتوا ہے پورے لاکھوں سوالوں میں ایک کوشچن بھی نہیں ملے گا آپ کو کہ کسی مستفتی نے مفتی صاحب سے سوال کیا ہو کہ میں اپنے آنکھوں کی حفاظت کرنا چاہتا ہوں کیا ہے فتوا کیا ہے وظیفہ ہم نہیں کرنا چاہتے اور نہ کرو حدیث میں آتا ہے اگر کسی کی نگاہ چاہے عورت کی ہو مرد کی ہو غلط جگہ پر پڑتی ہے نگاہ کا پہلی مرتبہ پڑنا غیر اختیاری ہے اور پھر اس کے بعد وہ اپنی قوت ارادی کے ساتھ اس نگاہ کو روک لیتا ہے رنڈی گئی بدکار عورت گئی بے پردہ عورت گئی فلم کے اندر سین آ گیا انٹرنیٹ کھولے ہوئے تھے اچانک کوئی گندی تصویر آ گئی کوئی موبائل آن کیا اس کی بیوی کی تصویر ڈسپلے کے اندر ساری دنیا کو دکھا رہا ہے غیرت شرم حیا کو کیا ہو گیا بیوی کی تصویر بیٹی کی تصویر موبائل کے ڈسپلے میں سامنے والا کہتا ہے لائیے صاحب یہ کال مار دوں یہ مسکال یہ مسکال کیا کر رہا ہے اپنی آنکھوں کا دل کا دماغ کا زنا اس کی بیٹی کے ساتھ کر رہا ہے بچ بچے گا تیرے سامنے کوئی تصویر آئے کیا تیرے دل میں خیال نہیں پیدا ہوتا وہ پیرانے پیر آئے تھے وہ سے پاک تھے وہ نظام الدین اولیا تھے جن کو مس کال مارنے کے لیے تو نے فون دیا ہوا تھا ڈسپلے کے اندر بیٹی کی تصویر ہے بیگم صاحبہ کی تصویر ہے اور اب تصویر جو آتی ہے کوئی گندی تو نہیں کہ بیٹا پا بیٹی پاخانہ کر رہی اس کی تو تصویر نہیں لے گا کوئی یا ہے کہ بیگم استنجا گئی ہوئی ہے حیض و نفاس کے کپڑے بدل رہی ہے نیپکن اس کی تو نہیں لے گا نا جب لے گا زیور ڈالی ہوئی بنی بنائی ہوئی اور ایک بندریا کو بھی حسین چہرہ دے دیا گیا اب یہ فون کرنے کے لیے لے رہا ہے اور دیکھ کر دل کا زینا آنکھ کا زینا خواہشات کا زنا حدیث میں آخا نے فرمایا انسان کے تمام آزاد کرتے ہیں شرم گاہ اس پر مہر لگا دیے اس کی تصدیق اور اس کی تقزیب کرتی ہے کہ یہ آگے بڑھ بھی پایا نہیں بڑھ پایا گھر کے اندر بیوی کی تصویر ماں صاحبہ کی تصویر کہاں ہو گیا سیرت شرم اور حیا کو اظالم تستی فسنا بیما شیتا آہا نے فرمایا شرم اور حیا کا جنازہ نکل جائے جو مرضی میں کرنا صاحب جو مرضی میں کرنا بیوی کی تصویر ٹنگی ہوئی ہے بٹیا کی تصویر ٹنگی ہوئی ہے اور آج جس زمانے کے اندر پانچ پانچ سال کی بچی چھ چھ سال کی لڑکی کی عزت و آبرو لوٹ کر دل اور خوف سے اس کے جسم کے ٹکڑے کر کر اس کو جلا دیا جا رہا ہے ایسے زمانے کے اندر میرے خیال میں بچیوں کو بھی ان کی ہی تصویریں نہیں لانا چاہیے یہ ہے دیندار لوگوں کا حال وہ سمجھتے ہیں داڑھی ہے صاحب سند ہے ہمارے پاس نماز ہے روزہ ہے یہ کیا ہو گیا اور اس سے بچنے کی کوئی کوشش بھی نہیں بہت سخت ہے حدیث میں آقا نے فرمایا کوئی بچنا چاہتا ہے بچتے وقت تو ایسی ہے جیسے حضرت مولانا حکیم اختر صاحب دامد برکات عالیہ نے فرمایا دو لذتیں ہیں دو تکلیفیں ہیں ایک تکلیف چونٹی کاٹنے کی اور ایک تکلیف سام کے ڈسنے کی حضرت نے فرمایا غیر غلط جگہ پر جو نگاہ پڑ جاتی ہے اس وقت یقیناً تکلیف ہوتی ہے مرد میں ہوں مجھے بھی تکلیف یوسف علیہ السلام نے کہا کہ میں گارنٹی نہیں دیتا ضمانت نہیں دیتا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج متحرات کے ساتھ طواف فرما رہے تھے ایک صحابی آئے فرمایا ادھر تشریف لائیے کہا یا رسول اللہ علیہ وسلم کیا بات ہے آپ نے فرمایا دیکھو یہ جو میرے ساتھ ہیں یہ میری بیویاں ہیں اللہ اکبر آخا آپ کے تل آہا یہ تو کہو گے اور شیطان تمہارے خون میں ایسے دوڑتا ہے رگوں میں جیسے خون جو ہے تمہارے جسم کے اندر دوڑتا ہے بعد اس کے بعد جا کر پیچھے کو آخا جا رہے تھے وہ آخ طواف کر کون تھی وہ آخا کی ازواج تو ایسی نہیں تھی یہ شکوک یہ شبہات اور اس قسم کی چیزیں پیدا ہونا ایک فطری بات ہے آخان نے صحابی کو بلا کر کہا آپ تصویریں دکھا کر شادی کے اندر یہ میک اپ کرا کر یہ رنڈی کا حلیہ دے کر اور یہ بے حیائی کا حلیہ دے کر یہ چار ہاتھ پھول لگا کر یہ بغلیں دکھا کر یہ کمر اور کولے مٹکا کر کیا کرنا چاہتے ہیں آپ آ ارے سیدھے سادھے کسی طوائف خانے میں بٹیا کو دے دو کما کر دے گی بیوی کو دے دو کما کر دے گی یہ ایمان کا جنازہ کیوں نکالتے ہیں لوگوں کا آپ یہ کیوں نمازوں کو ختم کرنے کی مشینیں بنا رکھے ہیں آپ آپ کو بے حیائی کا شوق ہے تاریخ کے اڈے کے اندر ان کو داخل کیجیے یومیہ آپ آمدنی کمائیے آخا کی باندیاں ہونے کا عائشہ سمیہ ام ہانی نام اسکٹ پہنی ہی کالج کو جا رہی ہے اسکول کو جا رہی ہے اور گلی کے سارے کتے اس کے رام کا نظارہ کر رہے ہیں اور یہی کتیا جب بڑھے گی اسلام کا زہر اس کے دل میں اتنا کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا ہوگا اور یہی یہ نوجوان جب ان جو ہے زہر آلود ماحول کے اندر پرورش پائیں گے یہی وہ گے جو حضرت اسامہ کو دہشت گرد کہیں گے ملا عمر کو دہشت گرد کہیں گے مظلوم کو ظالم کہیں گے ظالم کو <clears throat> مظلوم کہیں گے اب کتنے اخبارات یہ اسامہ کی طرف سے فلسطین میں گڑبڑ افغانستان کے اندر بمباری مسلمانوں کے اوپر آج بری نگاہ سیکورٹی جو ہے ٹائٹ کر دی گئی داڑی والوں کو یہ سوچ کی جو تبدیلی آئی اسی بے حیائی سے آئی یہ بے حیا ماں اپنے گوت کے اندر بے حیائی کو جنم دیتی ہے یہ بے حیائی کے پتلے کل ان کو کسی عالم کی بات بھاتی نہیں خیرت کا نام جنو رکھ دیا اور جنو کا نام خیرت رکھ دیا امریکہ سب سے سجدہ کروا رہا ہے چلو بھی جی، چڑھتی سورج کی پوجا کرو ہم ہندوستان میں رہتے ہیں سیکولر ملک میں رہتے ہیں یہ ہمارے بھائی ہیں یہ اپنے لوگ ہیں ان کے ساتھ مل کر گنیش کے تہوار میں ان کے ساتھ جاؤ اور عید کی بریانی ان تک پہنچاؤ دیپاولی کی مٹھائی خود کھاؤ اور شب برات کا حلوہ ان تک پہنچاؤ پٹاخے بھی پھوڑو راکٹ بھی چلاؤ اور جو ہے پتلے بھی بٹھاؤ اور ہولی کا رنگ بھی کھیلو اور بقرعید کے اندر جانور بھی سوا کرو اور ایام حج کے اندر احرام پہن کر بھی چلے جاؤ ادھر گئے رام رام اور ادھر گئے رحیم رحیم یہ سب ذہنیت اسی بے حیا عورت کی گود سے پنپ رہی ہے اسی بے حیائی کے پتلے یہ جنم دے رہی ہے جو جہاد کے دشمن ہیں دہشت گردی امن کا نام بوسینیا کے اندر کوسو کے اندر لبنان کے اندر سوڈان کے اندر فلسطین کے اندر عراق کے اندر افغانستان کے اندر اور خود ہندوستان کے اندر ہندوستان کی آزادی سے لے کر اب تک کتنے مسلمانوں کا قتل عام ہوا کتنا لہو بہا نائن الیون کے بعد جیسے کسی انسان کو دیوانہ کتا کاٹ لے دیوانہ ہو جاتا ہے اس کے رگ رگ میں اس دیوانے کتے کے جراثیم سرائت کر جاتے ہیں ہر کسی کو دیکھ کر بھونکتا ہے کاٹنے جاتا ہے بھوکنے لگتا ہے اب ہر کوئی اس کو دہشت گرد نظر آنے لگا جب اس کی فرونیت ملیا میٹ ہوئی انارب حکوما کا دعویٰ مٹتا ہوا اس نے دیکھا کیا کر رہا ہے حال میں بیٹا حضرت اسامہ کی شہادت کے بعد افغانستان کے اندر جنازہ لے جا رہے ہیں شہید کا کچھ جنازے کی محفل میں اور جنازے کے لیے بمباری کر رہا ہے اس میں کون سے دہشت گرد ہے شادی کی محفل کے اندر گھروں کے اندر معصوم بچے دودھ پی رہے ہیں وہاں یہ امن پسندی ہے یہ بے حیا عورت کی بے حیائی کے دودھ پی کر یہ پتلے ہیں جو مخت کے پھرؤن کے پجاری بنے ہیں جن کو یہ سمجھ میں نہیں آتا سوچ اتنی بدل چکی ہے کہ ظالم کو مظلوم کہہ دیا مظلوم کو ظالم کہہ دیا اللہ دکھا رہا ہے لیکن آنکھوں سے نظر نہیں آتا اللہ دکھا رہا ہے اس کا انجام وقت کے فرون کا اور اس کے ہواری اور اس کے ساتھ دینے والے اور اس کے پجاری اور اس کا طواف کرنے والے اور اس کا سجدہ کرنے والوں کا انجام میرے اللہ کی قسم سوائے ذلت کے تباہی کے بربادی کے اور کچھ نہیں اللہ دکھا رہا ہے یہ نظریہ یہ سوچ انہی بے حیا عورتوں کی گود کی جنم ان کے دودھ کے قطروں کے اثرات ہیں آج کتنے لوگ ٹی وی کے اندر ایک مباحثہ ہوگا ایک ڈیبٹ ہوگا کیا حضرت اسامہ کے تعلق سے جہاد کے تعلق سے افغانستان کے مسئلے کے تعلق سے مسلمانوں کے اوقات کی پراپرٹی کے تعلق سے داڑھی پگڑی مدارس مساجد اور مسجد کے مینارے اور ان کے حج کو دی جانے والی سبسڈی کچھ داڑھی والے کچھ عوامے والے یہ ڈالر کی زکات نکالنے والے ڈالر کہاں ادا کرنے والے امریکہ کے پجاری ایسے ایسی باتیں کہیں گے اللہ اکبر کہ ہم تو یہ دعا کریں گے اللہ ان کو صحافی نہ بنا کر اللہ ان کو جو ہے جو دانشور دام نہاد کہتے ہیں یہ نہ بنا کر بھنگی بنا دیا ہوتا اللہ تبارک تعالیٰ ان کی کامیاب زندگی اور آخرت کر دیتے اتنے برے برے الفاظ ارے ترے سے گالیوں کے ساتھ ارے جس نے ایئر کنڈیشن گھر چھوڑا جس نے محل کو اپنے جوتوں کی نوک پر رکھ دیا جس نے ملین ڈالر اس کے اوپر پیشاب کر دیا پہاڑوں کی سنگ لاکھ نوکیلے پتھروں کے اندر کروٹے بدل بدل کر اس فکر کے ساتھ کہ یہ حرامی کتا ہماری ماؤں کی آبرو لوٹ رہا ہے ہماری بہنوں کی آبرو لوٹ رہا ہے ہماری پٹیا کی آبرو لوٹ رہا ہے اور سرزمین پاک عرب کے اندر مکی کی مدینے طیبہ کی جہاں آخا کے قدم پڑے تھے سور کھانے والی قوم آ چکی ہے کتا کھانے والی قوم آ چکی ہے یہ ظالم ہے یہ ظالم ہے اور اللہ نے ایسی حمیت اور ایسی جرت اللہ کرے ہر نوجوان کے اندر پیدا ہو پہلے داڑھی رکھنی پڑے گی نماز پڑھنا پڑے گا ایک آدمی بامبئی کا ٹکٹ لے اور مدراس میل کے اندر بیٹھے چنئی کی گاڑی میں وہ کہے کہ صاحب ٹکٹ بھی لیا ہے صحیح ہے ٹرین میں بھی بیٹھا ہوں صحیح ہے لیکن ٹرین کہاں جا رہی ہے لوگ کہتے ہیں ہم مجاہد ہیں ہم جذبے جہاد رکھنے والے چہرے پر نبی کی سنت نہیں لباس یہودیوں کا گھر میں یہودی ایجنٹ ٹی وی جو ذہن بنا بنا بنا بنا بنا کر ایسا خطرناک ذہن بنا دیا خیرت کا نام جنو رکھ دیا جنو کا نام خیرت رکھ دیا کہ آج امت کی بیٹیوں کے اندر داڑھی والوں کی نفرت اس حرام زادے نے پیدا کر دی آج امت کی بیٹیوں کے اندر تخوے کے تعلق سے الرجی پیدا کر دی نماز کے تعلق سے الرجی پیدا کر دی بے حیائی کی وہ محبت اور بے حیائی کے وہ جراثیم ان کے خونوں کے اندر داخل کیے کہ آج سب کچھ الٹا پلٹا ہو گیا معاملہ کیا عزت ہے موزن کی ہے عزت امام کا کیا وقار عالم کی کیا عزت اللہ والے کی کیا عزت ہجڑوں کی کتا سور کھانے والوں کی زامیوں کی حرام خوروں کی سوئس کے کھاتوں کے اندر کروڑوں روپے قوم کا خون چوس کر جمع کرنے والوں کی عزت کس کی سیکورٹی کس کی حرام خوروں کی نچیوں کی شرم کا اچھالنے والوں کی راتیں خراب کرنے والوں کی نوجوانوں کی مردانیت کو سیکسی گانے گا کر شیلا منی کے ان کی جوانی کو پیشاب کی نادی کے اندر بہانے والی ایسی رنڈیاں آج ان کی عزت یہ آئیں گی کارخانے کا افتتاح کریں گی یہ آئیں گی موبائل کے کسی ماڈل کے ساتھ یا آئیں گی کسی کپڑے کی شو روم کا افتتاح کرنے ایک ایک منٹ کے لیے ہیپی نیو ایئر کے اندر کچھ ٹھنکے لگانے کے لیے لاکھوں ڈالر پائیں گی کیا عزت ہے آج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے محراب سنبھالنے والے کی مسلح سنبھالنے والے کی ممبر سنبھالنے والے کی بلال کی نائب کی کیا عزت ہے ایک رنڈی کو بلاؤ قوالن کو بلاؤ اپنے محلے کے اندر بڈا جس کی آنکھیں کی بینائی جا چکی اور گڑگے کے اندر آرٹیفیشل ہڈی لگی ہوئی ہے چپا لگا ہوا ہے وہ بھی اخ اخ کرتے دیکھنے رنڈی کو جائے گا کیا عزت ہے ہر برے کام کرنے والے ہر بدکار ہر زانی ہر چور ہر بدماش ہر اچکے کی عزت ہے عزت نہیں بدل اسلام غریبا بس ادو کما بدا آج جو ہمارے لیے مر رہے ہیں مٹ رہے ہیں اور بیویوں کو بیوہ بنا رہے ہیں اولاد کو یتیم کر رہے ہیں ماؤں کے آنکھ کا تارا چھن رہا ہے باپ کا سہارا چن رہا ہے گھروں کی رونق گزر رہی ہے ڈگریاں پامال ہو رہی ہیں آج ان کو کیا دہشت گرد کیوں آئے تھے مارنے کے لیے اس لیے کہ چیکنگ کے اندر جو چیکنگ کی جاتی ہے ناکہ پلاں فلاں گاؤں کے اندر فلاں فلاں علاقوں میں کشمیر میں فلاں جگہ میں ناکہ بندی کے اندر ان کے سیکورٹی کے نام پر عورتوں کو لے جانا آبرو لوٹنا کیا کسی بہن کی آبرو لوٹنا ہماری بیٹی کے آبرو لوٹنے کی طرح نہیں ہے کوئی اس فکر کے ساتھ آ کر انتخاب کے جذبے میں کچھ کاروائی کرتا ہے ارے حرامیوں تمہیں ہماری بہنوں کی آبرو کیوں لوٹتے ہو تو یہ دہشت یہ سوچ بدل چکی ہے لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے کلام پاک میں فرمایا ولا ولابینہ قتلوا فی سبیل اللہ امواتا اللہ کے راستے میں جو مر چکے ہیں اللہ کے راستے میں جو جام شہادت نوش کر چکے ہیں یہ نہیں کہا کہ ان کو مردہ نہ کہو مردہ ہونے کا گمان بھی نہ کرو اللہ اکبر اور یقیناً جو شہید ہیں وہ زندہ ہیں اور زندہ رہ کر جو روپ جو دبدبا اور جو ڈر وہ ڈالا کرتے تھے آج بھی وہ باقی ہے اسامہ کے نام سے امریکہ جو موتتا تھا پیشاب کرتا تھا کپ کپی تاری ہوتی تھی بخار آتا تھا آؤ میں دکھاتا ہوں جرمن کے اندر جیسے یہاں کسی دیہات کے اندر ہاں، وہ ہوتا ہے کہ سانپ آ جائے اجدا آ جائے بچھو آ جائے شیر آ جائے چیتا آ جائے اور موسی جانور آ جائے ہیلپ لائن ہوتی ہے کہ آپ ہیلپ لائن کر کر ان جو ہے فارسٹ والوں کو بلائے کہیں کہ صاحب میرے گھر میں سانپ ہے پکڑیں گے جرمن کے اندر بڑا عجیب و غریب واقعہ ہوا فرماتے ہیں ایک صاحب مسلمان انہوں نے لکھا ہے کہ میں حزب معمول اپنے گھر سے نکل کر ڈیوٹی کی طرف جا رہا تھا میں نے دیکھا کہ پولیس کی گاڑی پوری رفتار کے ساتھ سیرن بجاتے ہوئے سائی سائی کوئی کوئی کرتے ہوئے کہ ایسے کسی بڑے دہشت گرد کو گھیرا جا رہا ہو اور گرفتار کیا جا رہا ہو اور اس کی گرفتاری کے بعد دنیا سے بدامنی ختم ہو جائے گی بم کا معاملہ ختم ہو جائے گا مائسٹر بانڈ ماسٹر مائنڈ مل جائے گا کہتے ہیں میں نے کہا کہ دیکھے تو ہوتا کیا ہے میں چپ ایک گلی کے اس جو ہے پار کھڑا ہو گیا یہ گاڑی پولیس کی آئی اور اچانک نکلتے ہی اس کے جو پولیس والے تھے اور وردی والے تھے انہوں نے اپنی گنوں کو سنبھال لیا اور پورے گھر کا گھیرا کر لیا میں سامنے کے کیفی بار کے اندر کافی پیتے ہوئے سارا نظارہ کر رہا تھا کہ اب کسی داڑھی والے کو ہاتھ کے اندر چین لگا کر یا پیچھے ہاتھ باندھ کر ماسٹر بینڈ کو لائیں گے گاڑی میں بٹھائیں گے مکے ماریں گے اور لے جائیں گے یہ تو پرانا سبق ہے کہتے ہیں کہ کچھ نہیں ہوا کچھ نہیں ہوا یہ گئے پولیس والے واپس آئے اور پھر اس کے بعد گاڑی اسٹارٹ کی اور یہ جانے لگے کہتے ہیں کہ جب یہ آئے واپس تو میں قریب سے گزرنے کی نیت سے سواری کو لے کر گیا کچھ نہیں تھا کچھ نہیں تھا ان پولیس والوں کے ہاتھ میں ایک انگریزی میگزین تھی جو اس کے سربرق پر حضرت اسامہ کی تصویر تھی جس گھر کے اندر حضرت اسامہ کی تصویر والی یہ میگزین باپ لے کر آیا تھا بیٹی جب کالج سے لوٹی اور جب ٹیبل کے اوپر اخباروں کے ساتھ میگزین کو دیکھا حضرت اسامہ کی تصویر کو دیکھا ایک چیخ ماری جیسے کوئی اجدے کو دیکھ کر چیخ مارتا ہو اور بچھو کو سانگ کو دیکھ کر اور فوراً ہیلپ لائن میں انہوں نے کہا کہ میرے گھر کے اندر دہشت پھیل چکی ہے اور پولیس نے اس تصویر کو ضبط کیا تب جا کر اس گھر کے اندر امن آیا سکون آیا ولا تحسبن الذین تلو کی سبھی اللہ اباتا بلّہ میرے اللہ نے کہا اللہ کے راستے میں شہید ہونے والوں کو مردہ تو دور کی بات مردہ ہونے کا بھی گمان مت کرو اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے حضرت عمر آج تک حضرت عمر کے نام کی کپ کپی باہی ہے ٹیپو سلطان کے نام کی کپ کپی باہی ہے خالد ابن ولید کے نام کی کپ کپی باہی ہے عالمگیر کے نام کی کپ کپی باہی ہے محمود غزنوی کے نام کی کپ کپی باہی ہے تم نہیں جانتے تمہیں کی غلامی سے اور بچوں کے حدیث بدلنے سے فرصت نہیں اور دولت کی پوجا سے فرصت نہیں ورنہ یہاں دیکھو کہ مراٹھی کے اندر گجراتی زبان کے اندر حضرت عالمگیر پر محمود غزنوی پر انہوں نے جو لٹریچر تیار کیا تو مطلب یہ کہ جو خلاف لکھا لکھنے سے کچھ نہیں ہوتا کتا بھوکنے سے ہاتھی کا بال بینا نہیں ہوتا کرنے دو یہ تو جو آدمی چاند کی طرف تھوکے گا وہ تھوک اس کے منہ کی طرف آئے گا لیکن ان کا یہ کرنا یہ اس بات کی دلیل ہے عالمگیر زندہ ہے محمود غزنوی زندہ ہے ٹیپو سلطان زندہ ہے حضرت اسامہ زندہ ہے ان کی دہشت آج بھی جو ہے ان کے دلوں کے اندر دماغ کے اندر بیٹھی ہوئی ہے جو ایک تصویر کو دیکھ کر چیخ کر یہ کوئی من اللہ کی قسم من گھڑت واقعات ہاں لکھنے والے نے لکھا ہو تو وہ ذمہ دار لیکن جرمن کا بالکل سولہ میں سو فیصد یہ صحیح واقعہ ہے شہید کی شہادت کا دبدبا جس کو اللہ نے قرآن نے فرمایا تر بھی ابھی ادو اللہ و ادو مسلمان ایک اسامہ سے جب امریکہ اور دنیا کا کفر اور دنیا کا شرک اور دنیا کے قیصر و کسرا کے ایوان کانپ رہے ہیں کاش کاش ایک بنگلور کرناٹک میں پانچ اسامہ کی جرت پیدا ہو جاتی کیا حالت ہوتی وقت کا سپر پاور وقت کا کران وقت کا العلا کا دعویٰ کرنے والا یہ ملک اور ان کے ہماری ملک تصویر کو دیکھ کر کے شاپ ہو رہا ہے تو آج یہ جرت یہ بے باقی اور یہ بہادری یہ جذب شہادت یہ جذب جہاد اگر ہر ہر مسلی میں ہر ہر فرد میں دو چار دو چار ایک ایک علاقے میں پیدا ہو جائے اللہ کی قسم وہ وقت دور نہیں کہ جب فیقون دین و کلّہ کے عالم کے اندر اسلام کا پرچم لہرائے گا یہ کہتے رہیں گے یہ بکتے رہیں گے کیا دنیا نے نہیں دیکھا کیا دنیا نے نہیں دیکھا اللہ نے کتنا اعزاز کا معاملہ فرمایا دیکھو چونٹی کو پانی نہانے کے لیے کتنے پانی کی ضرورت ہے جتنا اس کا جسم اتنا پانی مکھی کو ذرا تھوڑا سا زیادہ بکری کو مرغی کو اس سے کچھ اور زیادہ ہاتھی کو اور زیادہ تو جس کا جتنا جسم ہوتا ہے اس جسم کے مطابق اسے غسل کرنے کے لیے پانی کی ضرورت ہوتی ہے حضرت اسامہ جب آباد کے اندر شہید ہوئے تو دنیا کی تمام نہروں نے دنیا کے تمام نلوں نے دنیا کے تمام کنو نے دنیا کے تمام بور ویلوں نے کہہ دیا اسامہ تیری شہادت اتنی وسیع ہے کہ ہم تجھے غسل نہیں دے سکتے اللہ نے کہا کہ سمندر کو زبان دی اور سمندر نے اسامہ سے کہا آجا میرے پہلو میں حضرت یونس کی طرح تو آرام کر لے اس لیے کہ نہر جب بے قرار ہوتی ہے مجھ میں گر کر سکون پاتی ہے گندی نالی جب اس کی گندگی عروج پر پہنچتی ہے مجھ میں گر کر وہ پاکی حاصل کرتی ہے کھارا پانی جب وہ اپنی انتہا کو پہنچتا ہے تو مجھ میں گرتا ہے دنیا کی تمام نہریں گندے کھارے میٹھے پہاڑوں سے نکلنے والے زمین سے ابلنے والے وہ اس وقت تک قرار نہیں پاتے جب تک کہ سمندر میں نہیں گر جاتے تو اللہ نے سمندر کو زبان دی اسامہ دنیا کا کوئی پانی تیری شہادت کی وسط کو سبو نہیں سکتا برداشت نہیں کر سکتا آجا تیرے نبی اور تیرے پیغمبر نے کہا تھا کہ بری جہاد کے مقابلے کے اندر بحری جہاد کے فضائل زیادہ ہیں تیری قربانیوں کی وجہ سے اللہ نے تجھے بری شہید کیا تو بحر کے اندر تجھے مت کر کر بہر کے اندر تیرا گہوارہ بنا کر اللہ تجھے دونوں فضیلتوں سے نوازنا چاہتا ہے شاید حضرت اسامہ گئے ہوں گے سمندر کے اندر تو سمندر کی ہر مچھلی نے دوسری مچھلیوں سے کہا ہوگا کہ ہائے آج کیا خوشبو آ رہی ہے کیا مہک آ رہی ہے ہر ایک نے دوسروں کو کہا ہوگا کہ ان کے نام پر تم رحمتیں حاصل ہونے کی اور وارد ہونے کی تم دعائیں کیا کرو ہر ایک نے دوسرے کو کہا ہوگا کہ نہ اس کو کھا لینا نہیں پھر ان کی جو ہے کسی بدکار کے لاش کی طرح اور فاسق کے لاش کی طرح یہ تو زندہ ہے زندہ اور ایسا زندہ ہے کہ اللہ اس کو روزی دیتا ہے بل عند تو سمندر بھی فخر کیا ہوگا وہاں کے موتیوں نے بھی ناش کیا ہوگا اس کو کہتے ہیں شہید اور جذبہ شہادت پانے والا یہ اگر جذبہ ہمارے اندر آ جائے اور یہ جذبہ دو چار کے اندر آ جائے تو ایک جب اسامہ اپنی شہادت کے بعد وقت کے ظالموں تاسخوں پر روک تاری کر رہا ہے تو یہ تو پیشاب پینے والی قوم غیر اللہ کی پوجا کرنے والی قوم مٹی اور پتھروں سے بت تراش کر ان کو بھگوان ماننے والی قوم اللہ جو رب العالمین ہے ہم اذان میں کہتے ہیں اللہ اکبر اللہ سپر پاور ہے نماز میں کہتے ہیں اللہ اکبر اللہ سپر پاور ہے اقامت میں کہتے ہیں اللہ اکبر اللہ سپر پاور ہے ہم پیدا ہوئے تو کان میں کہا گیا اللہ اکبر اللہ سپر پاور ہے اور اقامت میں کہا گیا دوسرا دوسرے کام میں اللہ اکبر اللہ سپر پاور ہے اس سپر پاور کی طاقت کے سامنے مچھر سے کمزور پھرون سے ہم ڈریں گے یہ جذبہ اور یہ قوت اگر ہمارے اندر پیدا ہو جائے اور ہمارے اندر اس قسم کے جذبات بیدار ہو جائیں تو پھر ہمیں مروب ہونے کی ڈرنے کی اور مسٹر کہنے کی مسز کہنے کی احتجاج کرنے کی میمورینڈم دینے اور یہ سب کہاں سے اس لیے بے عورت کے کوک سے جنم لینے والے یہ پتلے ہیں بے حیا عورت کی کوک کے اندر اس کے حیث کو پی کر پیدا ہونے والے وہ پتلے ہیں جن کو پتا نہیں کہ جہاد اور دہشت گردی میں کیا فرق ہے افغانستان میں جو ننگا ناچ ہو رہا ہے تیس لاکھ تیس لاکھ افراد کا قتل عام تیس لاکھ افراد کا کوسو کے اندر ایک ایک قبر کے اندر قبریں نہ مل کر تیس تیس چالیس چالیس مسلمانوں کو زندہ ڈال کر مارنے کی فرصت نہیں تھی زندہ ڈال کر زندہ درگور کر دیا گیا یہ امن پسند ہے یہ امن پسند ہے ہتھیارات بیچ کر بارود گولا بنا کر پھر آپس میں ملکوں کو لڑانا تاکہ ہتھیارات کی فروخت ہو اور ملکوں کے اندر غداری پیدا کرنا دیکھیے قذافی کے تعلق سے کیا امیج ہے اور کیا لوگوں کے ایک نمبر کا زانی بھی انہیں جسے پوچھو ایک نمبر کا زانی بھی لڑکیوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے تو بھی گیا تو اونٹ لے کو جاتا ہے لڑکیاں لے کر جاتا ہے ہر دن یہ کس نے کہا یہ کس نے کہا یہ بی بی سی یہ کون ہے بی بی سی یہ کون ہے سی این این یہ تو وہ پالتو امریکہ کے کتے ہیں جو امریکہ کو خدا نہیں مانتا فران تسلیم نہیں کرتا اس کے خلاف جو چاہے بکرے اور نیٹو جا کر بمباری کر رہا ہے کہ ہم تمہیں قذافی کے عذاب سے نجات دینا چاہتے ہیں اس سے بڑا کام بشار الاسد شام کے اندر ہو رہا ہے لیکن بشار الاسد امریکہ کا پالتو کتا امریکہ نے کھلی چھوٹ دے رکھی ہے آج مسلمان سوچ سمجھ کر قدم اٹھائے ہر آنے والی خبر ہر سی این این کی خبر بی بی سی کی خبر جو امریکہ کے یہ کمپنی ہے ملٹی نیشنل کمپنیاں ہیں یہ ان کمپنیوں کی تجارت کے فروغ کے لیے یہ کچھ بھی خبریں بنا سکتے ہیں کل ایک مولی صاحب کو پیش مام صاحب کو لا کر پیش کریں گے ہتکڑی ہوگی ہاتھ کے اندر ایک سلیٹ ہوگی پیچھے جو ہے کچھ لیے ہوئے یہ دہشت گرد تھا یہ پاکستان کے اندر ٹریننگ لے کر آیا تھا یہ لڑکیوں کا اسمگلر تھا ہیروئن کا بیپاری تھا نقلی نو سب پال لیا دیکھو بھائی کہ دنا ہمارے مسجد میں امامت کرے آئے نے قرآن خانی کو جاتا تھا ہم نہ معلوم نے کام آنا ایک دنیا کی خبر لے یہی وہ خبر ہے کہ جس بی بی سی نے جس پر آپ کا ایمان ہے اس نے پوری دنیا کے اندر آج اسلام کے جو زندہ موجزات ہیں اللہ کا قرآن ہے اللہ کا قرآن یہ زندہ موجزہ ہے نبی کی سنت ہے زندہ موجزہ اور اس کے اندر ایک زندہ کرشمہ آب زمزم ہے کئی مرتبہ اس پر دنیا کے اندر سوالات اٹھائے گئے کہ یہ پانی نقصان صحت کو نقصان اس کا تجزیہ کیا گیا اینالیسس کیا گیا اللہ کی قسم اللہ کی قسم ہر مرتبہ شکست ہوئی ہر مرتبہ ہار ہوئی جو بھی زمزم کے تعلق سے غلط پہنیاں پیدا کرنا چاہا اینالسس کیا گیا اس کا تجربہ کیا گیا اس کا سینسی جو ہے تجربہ کیا گیا الحمدللہ للہ منہ کی کھانی پڑی ان کا پیشاب ان کو پینا پڑا ہر مرتبہ اللہ نے زمزم کی جو افادیت ہے اور اس کی جو قیمت ہے اللہ نے اسے اجاگر کیا اب جب اس میں ناکام ہو گئے تو بی بی سی نے اپنی ویب سائٹ کے اندر یہ کہا کہ زمزم کا پانی استعمال کرنے سے گردے فیل ہونے کے چانسز ہیں اور کینسر آ سکتا ہے اور اس نے کہا کہ ہمارے نمائندے نے ایک آدمی کو خرچہ دے کر مکئی مکرمہ بھیجا عمرہ کرنے کے لیے اور اس سے کہا کہ وہاں کے نل سے تم زمزم پکڑ کے لاؤ اور اس کا اینالیس کیا گیا دیکھو ایک لیٹر پانی کے اندر ایک کیمیکل آتا ہے ایک لیٹر پانی میں آر سینک ایک کیمیکل ہے خدا جانے کیا ہے ہم کو تو معلوم نہیں بخاری کی بات ہوتی ترمیزی کی بات ہوتی ابو حنیفہ کے فقہ کی بات ہوتی تو ہم بتاتے ہیں کہ کیا ہے یہ تو سائنسی زبان ہے اس کیمیکل کا نام ہے آر سینک ایک لیٹر پانی کے اندر دس مائکرو کرام وہ ہوتا ہے اگر خدا کی قدرت ایک ایک پانی کے قدرے کے اندر جل گر ہے ہوا کے اندر درختوں کے اندر پھلوں کے اندر یہ بگاڑ اس میں پیدا ہو جائے توازن پیدا ہو جائے دس مائکرو گرام کے بجائے ساڑھے دس ہو جائے گیارہ ہو جائے یہ پانی زہر بن جاتا ہے اللہ اکبر کیا اللہ کی شان ہے کہ بادل سے ایسا منروا واٹر خالص پانی جو بالکل نفا تلا کہ دس مائکرو گرام کے اندر وہ آرسینک جو کیمیکل ہے وہ اتنا ہی رہتا ہے اب اس نے یہ کیا کہ ایک ظاہر کو بی بی سی والے نے خرچہ دے کر حرم شریف بھیجا کہا کہ ایک بوتل سے تم جو ہے زمزم لے کر آؤ وہ لے کر آیا اور اس کا اس نے برطانیہ کے اندر انگلینڈ کے اندر تجزیہ کرایا اینالس کرایا تو اس کے اندر گیارہ بارہ تیرہ مائکرو گرام آرسینک اس کے اندر پایا گیا تو اس نے رپورٹ دی کہ زمزم کے استعمال سے کڈنی فیل ہو سکتی ہے کینسر آ سکتا ہے کیونکہ آرسینک گیارہ گرام کو چلا مائکرو گرام کو چلی جائے یا زیادہ ہو جائے تو انسان کے لیے نقصان دہ ہے تو لہذا زمزم کے اندر یہ چیز پائی جا رہی ہے اور آپ جانتے ہیں کہ دنیا کے کئی مما ہندوستان کے اندر بھی یہاں بنگلور میں بھی زمزم فروخت بھی ہوتا ہے ہم نے بھی لیا ہے زمزم بکتا بھی ہے بیس لیٹر بکتا ہے ڈھائی ہزار روپے کے اندر ڈھائی ہزار کیا بڑی چیز ہے ہم نے اس کو لے کر رکھا اور ہر وقت ہر دن کوئی ایسا نہیں کہ استعمال نہ کرتے ہوں بڑا قیمتی پانی علماء نے لکھا کہ یہ زمزم کا پانی جنت کے نہروں سے قیمتی ہے اور دلیل یہ دی کہ آخا کا جب شک صدر کیا گیا سینے کو جب پھاڑا گیا صاف کیا گیا تو زمزم کے پانی سے دھویا گیا اگر جنت کا پانی زمزم کے پانی سے قیمتی ہوتا تو تشت جیسے جنت سے آیا تو پانی بھی لایا جاتا تو زمزم سے دھویا گیا تو اس کا مطلب یہ کہ یہ زمزم جنت کی نہروں سے زیادہ قیمتی ہمیشہ آدمی ایک چھوٹی بوتل اپنی سفر کے اندر رکھے اور جیسے کہ میں نے بتایا کہ یہ دشمنوں نے جب یہ کام کیا تو اس کے بعد ہماری جو تنظیمیں تھیں مسلمانوں کی اور خاص طور سے کنگ عبداللہ زمزم پروڈکٹس کیا ہے وہ ایک انہوں نے دس لاکھ بوتلیں وہ روزانہ بناتے ہیں اور کئی لاکھ پانی وہ تقسیم کرتے ہیں کنگ عبداللہ کے نام سے وہاں پر ایک کارخانہ تیار ہوا ہے ان تک جب یہ بات پہنچی بی بی سی کی تو دنیا کے بڑے بڑے سائنسدانوں کو انہوں نے لیا اللہ کا کرم ہے اللہ ان لوگوں کو ایسے ہی نہیں نوازتا ہے اللہ تعالیٰ بہت بڑی خدمت ان سے حرمین شریفین کی زمزم کی اور خانے کعبہ کے غلاف کی حضر اسمت کی حفاظت کی مقامات مقدسہ کی حفاظت کی بہت اونچا حتیٰ کہ جو پانی کنویں سے نکل کر ٹینکی تک جاتا ہے انہوں نے اسٹیل لیس اسٹیل پائپ استعمال کیا کہ کہیں لوہے کے پائپ سے زنگ نکل کر پانی آلود نہ ہو جائے پلاسٹک کا زہر اس کے اندر نہ آ جائے وہ پیپ کہ جو اپنی کیفیت پانی کے اندر منتقل نہ کر سکیں ایسے پیپ وہ لاتے ہیں اور الٹرا جو ہے جو شعائیں ہیں ان شو سے زمزم کو گزارا جاتا ہے اور پھر اسے کولنگ اسٹیشن کے اندر برف ڈالنی پڑے تو جو برف بھی بنایا جاتا ہے وہ غیر کنویں کے پانی سے نہیں زمزم کے پانی کا برف بنا کر اسے کولنگ اسٹیشن کے اندر اسے کنورٹ کیا جاتا ہے جب اس جو ہے جو ذمہ دار ہیں ان کا نام زبیر یا زہیر ہے جو زمزم پروجیکٹ کے ذمہ دار ہیں انہوں نے دنیا کے بڑے بڑے سائنسدانوں کو بلایا پھر ایک مرتبہ اس کی تحقیق کی گئی خاص طور سے جاپان کے ایک سائنسدان کو بلایا گیا ایک ذرہ برابر کوئی اس کے اندر خرابی نہیں پائی تو اب بات یہ سمجھ میں آ رہی ہے یہ حرامی کتے مجاہدوں کے شکل کے اندر دہشت گردوں کو چھوڑ کر جہاں پاکستان کے اعتکاف کے اندر بمباری کر رہے ہیں جمعہ کی محفل میں ایک مسلمان یہ کام کر سکتا ہے یہی امریکے کتے داڑھی رکھ کر پیشانی پر نماز کا گھٹا لا کر امامہ ڈال کر پھر دوسرے دن اخبار میں یہ اعلان ڈال کر کہ یہ جو بمباری ہوئی فلاں شیعہ مسجد میں سنی مسجد میں درگاہ میں یہ تحریک طالبان نے کیا یہ افغانیوں نے کیا خود کرتے ہیں خود اعلان ڈالتے ہیں میڈیا بھی ان کے ہاتھ میں ہے اور اعلان بھی ان کے ہاتھ میں ہے کرنے کرانے والے ان کے ہاتھ میں ہیں تو جیسا انہوں نے مسجدوں کے تقدس کو درگاہوں کے تقدس کو کلام پاک کی توہین انہوں نے کی تو قرآن شریف کی مقابلے میں قرآن مبین لے کر آئے حدیث کے مقابلے کے اندر اسلامک ویب سائٹ بنا کر لاکھوں انہوں نے انٹرنیٹ کے اندر ڈالی اور اس کے اندر الحاظ بلّہ الحاظ بلّہ استخر اللہ اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے اور ہرگز نقل کفر کفر نواشد ایک عنوان لگایا کہ ہوم سیکس الحاظ بلّہ گھریلو جنسیاتی عمل اور اس کے ذیل کے اندر بخاری کی روایت لائی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امی جان عائشہ کے ساتھ ایک برتن کے اندر غسل کیا کرتے تھے اس طریقے سے لا کر امت مسلمہ کو انہوں نے گمراہ کیا اور دیکھا کہ محدثین یہاں پر بیٹھے ہیں یہاں مفسرین بیٹھے ہیں یہاں مجددین ملت انہوں نے اکبر کے دین الہی کو مجد الفسانی نے ان کی زندگی کے اندر زندہ درغور کر دیا ایک ایک مجد الفسانی کا نائب ایک ایک ٹیپو سلطان سلطان ایک ایک سلطان صلاح الدین ایوبی جب ہر دروازے سے ناکام ہو گئے آخر انہوں نے یہ کیا کہ اپنے حرام زادوں کو وہاں مکہ مکرمہ مدینہ طیبہ کی سرزمین کے اندر ہوتے ہیں زمین فروش ایمان فروش ڈالر کے اندر ایمان کا سودا کرنے والے ان کو بھیج کر وہاں زمزم کے اندر ملاوٹی زمزم جو ہے کر کر وہاں سے وہ فروخت کروا رہے ہیں بیچارے یہاں برطانیہ کے دکاندار اس زمزم کو خرید کر دکانوں کے اندر فروخت کر رہے ہیں ہرگز نہیں وہاں کا جو پروجیکٹ ہے وہ صحیح ہے اور پر زمزم کی تاثیر قیامت تک اللہ باقی رہے گا بلکہ اب میں نے جو بات آپ کو بہت پہلے بتائی تھی کہ زمزم کے اندر اتنی تاثیر اللہ نے رکھی کہ وہ جو آرسینک میں نے بتایا دنیا کے جس پانی میں سب سے کم ہے جیسے کہ آبشار ہوتا ہے آبشار کہہ دیں کہ پہاڑ سے فوارا جو نکلتا ہے اس پانی کے اندر آرسینک آم پانیوں کے مقابلے میں کم ہوتا ہے آم پانی میں پانچ تو اس میں تین ہوتا ہے الحمدللہ للہ سننا الحمد کہ جب جاپان کے ان سائزدانوں کو لے کر تجزیہ کیا گیا دنیا کا جو پانی جس میں آرسینک ڈھائی یا تین جو ہے مائکرو گرام ہوتا ہے تو زمزم میں اس سے بھی کم دنیا میں سب سے کم یہ مادہ ارسینی کا زمزم ہی کے اندر ہوتا ہے پھر اس کے بعد اللہ نے وہ خاصیت رکھی ہے کہ دنیا کے کسی پانی میں آپ اگر تیل کا ایک قطرہ ڈال دیں پارا ڈال دیں پارا جان دیں ہاتھ میں وہ ناشتہ رہتا ہے اس کو ڈال دیں تو وہ پانی کے اندر الگ ایک قسم کا تارے کی طرح وہ چمکنے لگتا ہے الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمیں ایمان شان اسلام پریشان شان زمزم پر شان نبی کے قدموں کی دھول شان اور ہم جو ہے فخر کرتے ہیں اللہ نے ہمیں مسلمان مومن بنایا اللہ نے وہ چیزیں دی کہ جب ان جو ہے غیر مسلم سائنسدانوں نے اس زمزم کے قطرے کو دنیا کے گندے پانی کے اندر جس کے اندر آرسینک کی مقدار زیادہ ہے اس کے اندر ڈالا تو پارے کی طرح ہیرے کی ٹکڑے کی طرح وہ قطرہ اسے مائکرو جو ہے جو یہ ہوتا ہے جو دوربین ہوتی ہے اس سے اس کو دیکھا گیا جیسے کہ پانی کے جراثیم ہماری آنکھ نہیں دیکھ سکتی دوربین دیکھتے ہیں پیشاب کے اندر شوگر ٹیسٹ الگ ہوتا ہے تو اس دوربین سے جب دیکھا گیا تو ایک ننے منے ستارے کی طرح یہ جو زمزم کا قطرہ ہے وہ پانی کے اندر چمک رہا ہے پھر اس کے بعد اس پانی کو لے کر اینالس کیا گیا کہ جس کے اندر ایک قطرہ زمزم ڈالا گیا تو پھر یہ پانی میں وہ تاثیر پیدا ہو گئی جو اللہ نے زمزم کے اندر تاثیر پیدا کی الحمدللہ ایسے زمزم کے ہم عاشق ہیں ایسے اسلام کے ہم ایسے کتے آپ زمزم پر ڈاکہ ڈالنے لگے قرآن بنایا نقلی مجاہد بنائے نقلی مسجد زیرار بنائی نقلی حدیثیں بنائی انٹرنیٹ کے اندر انہوں نے غلط ویب سائٹ بنائے ہر جگہ ان کو منہ کی کھانی پڑی ان کو زلیل ہونا پڑا ان کو رسوا ہونا پڑا انہوں نے ٹوپی چھیننی چاہی یا چھیننا چاہا داڑی کو چھیننا چاہا ہمارے کلچر تہذیب آئیڈینٹیفائی کو چھیننا چاہا ناکام رہے زمزم کے اندر انہوں نے گھٹالا کرنا چاہا اللہ نے اس میں بھی ذلیل کر دیا جب ان سائنسدانوں نے ایسا نہیں کیا کہ مسلمانوں کو بنا کر انہوں نے تجربہ کیا اینالیس کیا غیر مسلم مجھے نام یاد نہیں آ رہے ہیں <coughs> خاص طور سے جاپان کی ایک تجربہ کا جو پانی کے تجزیے کے اندر دنیا میں بہت بڑی مہارت رکھتی ہے انہوں نے اس کی رپورٹ دی کہ دنیا کے کسی پانی میں اس کا ایک قطرہ مل جائے اس پانی کی کیفیت بدل جاتی ہے اور جب تجربوں کی بات آنے لگی تو پھر اس کے بعد ایک نارمل پانی یعنی جو آپ بسلری واٹر کہیے یا بورویل کا یا کاویری کا ایک گلاس کے اندر رکھا گیا سادہ پانی اور ایک گلاس کے اندر وہی سادہ پانی لیا گیا جو بسلری کا تھا جس بورویل سے آپ نے لیا اور جس کنویں سے آپ نے لیا اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر پھونکا گیا اس پر دم کیا گیا اور یہ پانی اسی کنویں کا اسی کمپنی کا اس پر دم نہیں کیا گیا اس پر جب اینالیس کیا گیا تو دیکھا گیا کہ اس کی شفائی حیثیت یعنی بیماروں کو ختم کرنے کی جو قوت ہے صرف بسم اللہ پڑھ کر پانی پر دم کیا گیا تو پانی کی قوت میں اضافہ ہو گیا اللہ تبارک تعالیٰ ایسے کرشمے دکھا رہے ہیں یہ اسلام دشمن یہ مسلمان دشمن نہ پیشاب آپ پیئیں گے اپنی موت آپ مریں گے ضرورت ہے ایک قدم تو آ جا ضرورت ہے ذرا سا تو اپنی کروٹ کو بدل لے یہ بے دینی بے حیائی بے پردگی چھوڑ دے اور یہ بے حیائی کے کام کو چھوڑ دے پھر دیکھ انشاءاللہ اللہ تبارک تعالیٰ کیسا انقلاب بپا کریں گے یہ جو خاص طور سے انہوں نے آنمٹوں کا اور بے حیا اسکولوں کا جو جال انہوں نے بچھا رکھا ہے یہ مسلمانوں کو تبار برباد کر کے رکھ دے گا یہ ان کے وجود کو ختم کر کے رکھ دے گا میں آپ کے سامنے انشاءاللہ اگلی جمعہ ایک عجیب و غریب واقعہ ایک تو آپ کے سامنے ایک واقعہ جس کو حضرت مالک ابن دینار رحمت اللہ علیہ نے بیان فرمایا کہ میں حج کو گیا مینا کے ٹینٹ کے اندر مینا کے خیمے میں میں سویا پہلی رات خواب میں دیکھا تمام کا حج قبول ہو گیا لیکن عبد الرحمان بلخی میں نے اس کے حج کو قبول نہیں کیا دوسرے دن میں نے خواب دیکھ میں نے سمجھا یہ شیطان ہے رحمان کی طرف سے صدا نہیں یہ خواہ کسی مسلمان کے تعلق سے دل کے اندر بدزنی پیدا ہو رہی ہے میں دوسرے دن اسی گمان سے سو گیا پھر وہی آواز آئی کہ تمام کا حج قبول ہو گیا بلخ سے آنے والے عبد الرحمان کا حج قبول نہیں ہوا میں نے کہا تلاشنا چاہیے میں تلاشتے ہوئے اس ٹینٹ تک پہنچ گیا پہلے میں نے پوچھا کہ بلخ اور سمرقند بخارا یہاں سے آنے والے حجات کہاں رہتے ہیں وہاں رہتے ہیں پھر اس ٹینٹ تک گیا میں نے پوچھا کہ بلقی حضرات کہاں رہتے ہیں کہاں یہاں رہتے ہیں کہ عبد الرحمان کون کہاں میں السلام علیکم وعلیکم السلام یہ کہتے ہی اس عبد الرحمان نے کہا تم یہ پوچھنے آئے ہو کہ دو رات سے جو تم نے خواب دیکھا یہ خواب شیطان کا ہے یا رحمان کا ہے مجھے معلوم ہے تم یہ پوچھنے آئے ہو اور اس کے بعد جب یہ پوچھا تو یہ سکتے میں رہ گئے کہ جس آدمی کے تعلق سے اللہ نے یہ بتایا اور انہوں نے یہ کہا عبد الرحمان بلقی نے اے مالک ابن دینار یہ خواب رحمان کی طرف سے ہے یہ رحمان کی طرف سے ہے اور جب انہوں نے ساتھیوں سے پوچھا اتنا بڑا اللہ والا ابدال اختاب اس دھرتی پر نہیں ملے گا اس نے کروڑوں کروڑوں روپے اللہ کے راستے میں خیرات کر دی ہے رات رات روتا رہتا ہے چالیس سال سے مسلسل حج کے لیے آ رہا ہے عبد الرحمان بلقی نے کہا کہ مالک ابن دینار تم تو آج سن رہے دو راتوں سے کہ میرا حج قبول نہیں ہوا چالیس سال سے آ رہا ہوں میرا رب کہتا ہے تمام کا حج قبول کر لیا عبد الرحمان تیرے حج کو میں نے قبول نہیں کیا معاملہ کیا ہے صدقہ خیرات غیرات شرم حیا تلاوت ذکر سب کچھ سب کچھ ہے لیکن خود کہتے ہیں میں خود آواز سن رہا ہوں چالیس سال سے کہ اللہ کہتا ہے تیرا حج مجھے قبول نہیں یہ رات میں آپ کو اگلی جمعہ بتاؤں گا اور دوسرا ایک عجیب و غریب حیدرآباد کا زندہ واقعہ کہ ایک عالم آج کل سمر کلاسز چلتے ہیں اور سمر کلاس جب ہوتے ہیں ایک فنکشن کیا جاتا ہے استاد بتاتا ہے ہم نے اتحیات سکھایا اتنی صورتیں سکھائی نماز کا طریقہ سکھایا وہ اپنی جو ہے کارکردگی بتاتا ہے کہ بیس دن میں ساٹھ دن میں ہم نے یہ کیا فلاں کیا تو ایک عالم کو چیف گیسٹ بنایا جائے مہمان خصوصی اس کی تقریر بھی ہوتی ہے تاثرات بھی ہوتے ہیں اور وہ اپنا بیان بھی کرتا ہے ایک عالم ہم تو جانتے ہیں ان کو وہ کہتے ہیں کہ میں ایسے سمر کلاس میں گیا وہاں تمام اسٹوڈنٹس جو کالجوں کے اور جو ہے یونیورسٹیوں کے تھے بیٹھے ہوئے تھے مجمع بیٹھا ہوا تھا میری تقریر سننے کے لیے اچانک مسجد کے کسی کونے سے دھاڑے بار بار کر رونے کی آواز آئی بہت زور سے رو رہا ہے نہ تو تقریر کی پرواہ نہ آنے والوں کی پرواہ نہ بیٹھے لوگوں کی پرواہ نہ عالم کی پرواہ دھاڑے مار مار کر رو رہا ہے فرماتے ہیں کہ حضرت جو گئے تھے چیف گز بن کر میں گیا اس ان کے پاس فرمایا کہ کیا ماجرا ہے تو انہوں نے جو ماجرا سنایا اور بیٹے نے کانوینٹ میں ان کو داخل کیا تھا اور وہ امریکہ کا سرجن بنا وہ داستان سنائی وہ داستان سنائی اللہ کی قسم اگر آج کے کتے کو حضرت سلیمان علیہ السلام کا صاف پیر لا کر کہ جانوروں کی بولی پرندوں کی بولی وہ بولتے تھے کسی کتے اور سور کو اس بزرگ آدمی داڑی والا تھا بارش آدمی نمازی آدمی اپنے کانوینٹ اور یونیورسٹی زدہ اس کے زہر آلود بچے کی جو کاروانی کاروائی اور اس کی جو حیات انہوں نے بیان کی ہسٹری کتے اور سور کو بیان کی جائے سور کہے گا اللہ کا شکر ہے کہ مجھے اس کانوینٹ میں اس زہر آلود اسکول میں تعلیم نہیں دی سور شکر کرے گا کہ سور تو بنا دیا کتا تو بنا دیا یہ دونوں حیرت انگیز واقعات کے چالیس سال کا حج اس عابد کا زاہد کا کیوں قبول نہیں اور دھاڑے مار کر رونے والے باپ کی بیٹے کی حیرت انگیز داستان انشاءاللہ ہم اگلی جمعہ آپ کے سامنے عرض کریں گے ایک عنوان کے ساتھ جیسے کہ ہم نے عرض کیا کہ مسجد کا معاملہ بڑا نازک ہے غیر کے ہاتھ میں اس کی زمین ہے کم مدت کے اندر <clears throat> قیمت کو ادا کرنا ہے اس لیے آپ سے درخواست ہے کہ زیادہ سے زیادہ آپ تعاون کرتے ہوئے جائیں اور دوسرے احباب کو بھی اس کی تشکیل کریں ہر آدمی کی الگ الگ خاصیت ہوتی ہے ہمیں چندے کے بارے میں بولنا سننا کرنا ہمیں آتا نہیں ہے سیدھی سادی بات ہے بات سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ کا گھر ہے اور دینے سے گھر مسجد میں بنتا ہے دنیا آخرت کے مصیبتیں دور ہوتی ہیں کیجیے نہ سمجھ میں آتی ہے تو بات یہ ہے کہ آپ کا پیسہ شاید اللہ کو منظور نہیں ہے اللہ تبارک تعالیٰ جزب جہاد کے ساتھ شہادت کے ساتھ ہمیں زندہ رکھے اور اسی پر ہمارا خاتمہ فرمائے آمین وافردان الحمد للہ رب العلوم